حقیقت میں جو اہل اللہ کا دشمن نہیں ہوتا حقیقت میں جو اہل اللہ بتا دو بسم بسم اللہ اللہ سمجھیں گے مانے کے معنی مرغ کر دیا جاتا ہے جو اہل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا حقیقت میں جو اہل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا اسی کے سینے حقیقت میں جو آل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا حقیقت میں جو آل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا اسی کے سینے میں کچھ بھی ہو لیکن دل نہیں ہوتا اسی کے سینے میں کچھ بھی ہو لیکن حقیقت میں جو الح اللہ کا بسمل نہیں ہوتا اسی کے سینے میں سب اسی کے سینے میں کچھ بھی ہو لیکن دل نہیں ہوتا تعلق ہو گیا جس کا کسی ہی شہر ترقی سے تعلق ہو گیا جس کا کسی شیخ طریقت سے وہی ہر حال میں اللہ سے غافل نہیں ہو وہی ہر حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا تعلق ہو گیا جس کا کسی شیخ طریقت سے تعلق ہو گیا جس کا کسی طریقت سے وہی ہر حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا حقیقت میں جو آل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا حقیقت میں جو آل اللہ کا بسمل نہیں ہوتا اسی کے سینے میں کچھ بھی ہو لے ماشاء اللہ اب شکر یہ دھیرے